حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کس میں اتنا یارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا حسن احاطہ تحریر میں لا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ بڑی اور طبعی طور پر سرمگی تھیں اور ان میں سرخ رنگ کے ڈورے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی آنکھوں سفیدی سرخ رنگ کے ڈوروں کے ساتھ حسین معلوم ہوتی تھی جو آنکھوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز اور بھویں باریک اور گتھی ہوئی تھیں شارحین کے نزدیک دراز پلکیں مردوں کے لیے قابل تعریف صفت ہے پتلی مبارک گھنی سیاہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اور اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سیاہ اور پلکیں دراز تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پتلیاں گہری سیاہ تھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے حالانکہ سرما لگا ہوا نہ ہوتا تھا یعنی چشمان مقدسہ طبعی طور پر ہی اس قدر سرمگی تھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے